حق کا انکار قبول حق کی راہ میں خاندانی عصبیت آبائی عقائد اور موروثی تصورات ہمیشہ سنگ گراں ثابت ہوتے ہیں اچھے اچھے اہل نظر اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو بات بہت زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے درست ہے جائز ہے لوگ حق و صداقت کو باپ دادا کی محبت و احترام کے پیمانوں سے ناپنا چاہتے ہیں انسانی فطرت کی اس کمزوری نے سچائی کے ماننے میں سدا رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور ڈالے ہیں تمام مسلحین اور حق کے مبلقین کو اکثر و بیشتر اسی ناسزا ذہنیت سے سابقہ پڑا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا غلغلہ بلند کیا تو چاند ستاروں اور بتوں کی پوجنے والی قوم اس بات پر بگڑ گئی کہ ہیں آزر کا یہ بیٹا ہمارے اسلاب سے بھی زیادہ عقل مند اور حق شناس ہے اتنے بڑے بڑے مرتبوں اور شخصیتوں کے لوگ کیا بالکل نہ سمجھتے صدیوں سے ہم جس راستے پر چلتے آئے ہیں کیا ابراہیم کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیں پوری قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا ان کے پیغام کو جھٹلایا اور خود ان کے گھر کے لوگ اس مخالفت میں پیش پیش تھے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی پیش آیا فرون جس قوم کا خدا تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی ان لوگوں کو بادشاہ پرستی کا مرض لاحق تھا جو شخص تاج و تخت کا مالک ہوتا خدائی کا دعوے دار بھی بن بیٹھتا بادشاہوں کے درباروں میں سجدے ہوتے اور جبروت و سطوت کی ماری ہوئی مخلوق بادشاہ کو خدا خدا کا سایہ نہیں بلکہ سمجھتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم سے سابقہ پڑا وہ آبا پرستی میں پچھلی قوموں سے منزلوں آگے تھی اپنے پرانے عقیدوں کے خلاف جب انہوں نے سچائی کی باتیں سنی تو ساری قوم مخالفت پر آمدہ ہو گئی آپ کا چچا ابو لہب دشمنان اسلام اور مخالفین رسول کا سر کردہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت و بد نصیب کا تو دن رات کام ہی یہ تھا کہ حضور جہاں تشریف لے جاتے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو لیتا اور وہاں پہنچ جاتا آپ لوگوں کو سمجھاتے حق و صداقت کا درس دیتے نیکی کی تبلیغ فرماتے تو ابو لہب آپ کی مخالفت کرتا قریش سے کہتا کہ لوگوں کہیں عبداللہ کے بیٹے کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا یہ میرا بھتیجا تو بے دین ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے صدیوں سے ہمارے اسلاف جن بتوں کی پرستش کرتے آئے ہیں کیا اسے ایک آدمی کے کہنے سے ان کو ٹکرا دیں یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک میری جان میں جان ہے و منات اور نظر و حبل کی عظمت کے پرچم سر نگو نہیں ہوں گے اور ہائے محمد آخرت کے ذاب سے لوگوں کو اکثر ڈراتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آتا یہ آخرت کیا بلا ہے مرنے کے بعد کہیں پھر کوئی زندہ ہو سکتا ہے نہ سمجھی کی باتیں اور صاحبو سو باتوں کی ایک بات ہے کہ بے دیکھی ہوئی حقیقت کو ہم آ کر کس طرح مان لیں ہم تو اس بات کو جب سچا جانے کہ اپنے خدا سے ہماری باتیں کرا دے یہ نہ ہو تو کم از کم آسمانوں سے آوازیں آئے کہ ابن عبداللہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس کی بات پر دنیا کو ایمان لے آنا چاہیے اور ایک ابو لہبی کیا تمام قریش یہی کہتے تھے کہ یہ محمد خدا کا کیسا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے بیوی بچے بھی ہیں دنیا کی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نبوت کا منصب تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند یا شیخ قبیلہ کو ملنا چاہیے تھا محمد بن عبداللہ کے گھر میں تو بیٹھنے کے لیے ثابت چٹائی بھی نہیں ہے کئی کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں اس کے گھرانے میں بھلا سے مفلس اور تہی دست کو نبی مان کر ہمیں کیا مل جائے گا جن لوگوں نے محمد کو اپنا پیشہ مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں زیادہ تر غریب کلاش اور پریشان روزگار ہیں کسی کسی کے پاس تو بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں کیا ہم بھی محمد کی جماعت میں شامل ہو کر ان جیسے بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب ابن عبداللہ کے ہم عقیدہ اور ہم خیال ہونے کے یہ معنی ہیں کہ تمام قریش کی مخالفت مول لے لے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیں یہ تجارت بڑی مہنگی پڑے گی بلکہ اس میں ٹوٹا ٹوٹا ہی ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے یہ بھی کہتے کہ محمد کوئی شک نہیں انتہائی راست باز صادق الواد اور امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چالیس سال ہمارے درمیان بسر ہوئے ہیں آج تک کوئی بری بات اس سے ظہور میں نہیں آئی اس کے کردار پر کوئی ذرا سی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا ایسے شریف افیف اور سچا آدمی تو ہمارے عرب میں نہیں ہے مکے کی گلیاں قبیس کی کی چوٹیاں صفا چٹانیں اور کعبے کی محرابیں اس محمد ابن عبداللہ کی نکوکاری کی شہادت دیتی ہیں ان کی اب تک سب باتیں اچھی ہی اچھی رہی ہیں ستودا محمود بلند مگر چند دن سے جو اس نے ہمارے بتوں کی برائی کرنی شروع کی ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں محمد ابن عبداللہ ہمیشہ سے ہمارے بتوں کے مخالف رہے ہیں ایک قریشی نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے دوسرے شخص نے جواب دیا ارے صاحب آپ تو خوش فہمیوں کے شبستانوں کے رہنے والے ہیں اور معاف فرمائیے کم نظر بھی محمد کی پچھلی زندگی پر تو ایک نگاہ ڈال جائیے صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال واضح ہو جائے گی اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اچھا کچھ کہیں تو تو صحیح آپ نکاح کی طرح شرطیں قبلوا رہے ہیں دوسرے شخص نے جواب دیا آدمی کے خیالات اس کے فیل عمل کردار اور زندگی سے پہچانے اور معلوم کیے جاتے ہیں کیا آپ نے بچپن میں محمد کو کسی بت کے پاس پھٹکتے بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم سننے والا نفی کے لیے سر ہلاتا ہے اور دور جوانی میں یہاں تک کہ کوہ صفا پر اعلان کرنے تک محمد کو بتوں کی طرف ذرا برابر بھی متوجہ پایا گیا پھر سر کو نفی آمیز جنبش تو پھر اس کا یہی مطلب نکلا کہ محمد نے کھل کر اعلان تو اب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر عملی طور پر وہ ہمیشہ سے بت پرستی کا مخالف رہا آپ کو معلوم نہ ہو تو لاؤ میں بتاؤں زید بن امر بن نفیل نے محمد کی ایک دفعہ دعوت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے قوان جب سامنے آئے تو اس نے جھٹ سے کہہ کر ہاتھ کھینچ لیا کہ بتوں اور آستانوں پر چڑھا ہوا گوشت میں نہیں کھاتا میں تو اس جانور کا گوشت کھاتا ہوں جو خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص ایک دن رنگ لائے گا اور صاحب یہ ابن عبداللہ تو ہمارے رسم و رواج معاشرت اور میلوں ٹھیلوں تک کا مخالف رہا پچھلے سالوں میں کیسے کیسے گانے بجانے ہوتے رہے حسین کی کنیزہ رفادہ کے نغمہ اور رقص پر نوے نوے سال کے بوڑھے جھوم جھوم گئے اور بن عاصم کی دفت نوازی نے آنکھوں کی نیندیں اڑا اڑا دیں سارا مکہ ان محفلوں میں شریک ہوا مگر محمد کی پرچھائی بھی وہاں نظر نہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم شراب ہم اربوں کا موروسی شغل ہے ہم جام و مینا کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے لیکن محمد ابن عبداللہ کو میں نوشی کی کسی محفل میں نہیں دیکھا گیا میں اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد نے آج تک جام شراب چھوا تک نہیں تو پھر آ کر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ ہی ذرا تشریح کر دے تو اچھا ہے ایک آواز جس طرح دو دو اونٹ اونٹ اونٹ اور چار ہوتے ہیں اس سے کم ہو سکتے ہیں اور نہ زیادہ اسی طرح یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ محمد ہمارے مذہب تمدن معاشرت اور گرد و پیش کا ہمیشہ سے مخالف رہا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہماری تہذیب ایک آنکھ نہیں بھاتی اس کی زندگی ہم سب کی زندگیوں سے مختلف رہی ہے اپنوں میں رہ کر یہ بیگانگی مخالفت بیزاری اور دوری و نفرت نہیں تو اور کیا ہے کہنے والوں کی باتوں پر بیک وقت کئی سروں کو جنبش ہوئی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر کفر کے ایوانوں کو کپ کپا دیا جہاں جہاں اس کلمے کی گونج پہنچی شرک و ظلم کے عناصر کانپنے لگے ابو جہل اور ابو لہب بھڑکے کہ کہ یہ ہماری سیادت پر اس کی زد آ کر پڑتی ہے ابو سفیان تھر میری سرداری کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے نسب و نسل اور کون رنگ پر فخر کرنے والے ڈرے کہ ہمارے نصبی و غرور کے بتوں پر ضرب لگائی جا رہی ہے کاہنوں راہبوں جادوگروں اور پروہتوں پجاریوں کو پسینہ آ گیا کہ ہمارا مذہبی تقدس اس کلمہ توحید نے قطرے میں ڈال دیا نفس کے بندے اور کاشوں کے پرستار خوف زدہ ہوئے کہ حوث کاریوں کے خلاف یہ محاذ قائم ہو رہا ہے ہماری نفسانی لذتوں کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے اور ایش پروردہ زندگیاں بے مزاح اور بے کیف ہو کر رہ جائیں گی جو جتنا زیادہ برا اور راہ استقامت سے جس قدر زیادہ دور اور منحرف تھا وہ اتنا ہی زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا سچے خدا کا نام بلند ہوتے ہی ہر مصنوعی رب جھوٹا خدا اور اور بناوٹی معبود لرز گیا قریش مکہ یمن شام دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے پیغام کا تذکرہ چھیڑتے تو سننے والے آپ ہی آپ سوچ میں پڑ جاتے ان کے دل محسوس کرنے لگتے کہ یہ انقلاب جیسے ہماری طرف بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے حدود عمل سے ہم باہر نہیں رہ سکتے ان تمام مخالفتوں بیزاریوں اور مشکلوں کے باوجود خدا کا سچا نبی حق کا اعلان کر رہا تھا کوئی مخالفت اس کے عزم محکم میں ذرا برابر ڈھیل پیدا نہ کر سکتی تھی صبر و استقامت اور حق و صداقت کا اس کی ذات کو یہ تمام طوفان بے اثر ثابت ہوئے اس کی رسالت کا چراغ آندھیوں کی گود میں بھی جلتا رہا اور تیزاب کے دھارے میں بھی اس کی صداقت کا پودا نشو نما پاتا رہا فتح و نصرت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی فریش مخالف ہونے کے باوجود بڑے و پنج اور ذہنی کوفت میں مبتلا ہوتے ان کا ضمیر چھٹکی لیتا کہ نادانوں جسے تم بچپن سے سچا کہتے آئے ہو اور جس کی زبان سے کسی کان نے ایک حرف بھی غلط اور کس بامیز نہیں سنا آج اسے کس دلیل کی بنا پر جھٹلاتے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو چالیس سال تک ہمیشہ سچ بولتا رہا ہو اور اب یکائے کی جھوٹ بولنے لگے اور وہ بھی کسی دنیاوی منفات اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں وہ تم سے مال و دولت نہیں چاہتا سرداری اور بادشاہی کا طلبگار نہیں ہے صرف ایک کلب توحید پر تم کو جمع کرنا چاہتا ہے مگر جب باپ دادا کے عقائد اور قوم کے رسم و رواج کا خیال آتا تو ضمیر کی یہ آواز دب کر رہ جاتی قریش نے مل جل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا نمبر ایک آپ جب خدا کے سچے نبی ہیں اور خدا آپ کی ہر بات مانتا ہے تو مکے کے سامنے جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے سارے شہر کو محسور اور ڈھانپ رکھا ہے انہیں اپنے خدا سے کہہ کر ہٹوا دیجئے تاکہ ہمارے شہر کے آس پاس کھلی کھلی فضا ہو جائے نمبر دو عراق و شام کے باشندے کتنے خوش نصیب ہیں ان کے ملکوں میں دریا موجے مارتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں کی زمین شاداب ہے آپ بھی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ چند نہریں ہمارے یہاں بھی جاری ہو جائیں نمبر تین آپ کہا کرتے ہیں کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے تو پھر اپنے خدا سے کہیے کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دے اور ہاں دیکھیے ایک بات کا خاص خیال رہے وہ یہ کہ ہمارے آبا و میں میں بن کلاب کو تو جیسے بنے ضرور زندہ کروا دیجئے قسی ہماری قوم کا سردار تھا اس نے قریش کی عظمت کو چار چاند لگا دیے اور سچ بھی بولا کرتا تھا بس ہم قسی سے آپ کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے محمد ابن عبداللہ کیا سچ مچ خدا کے رسول ہیں قسی جھوٹ نہیں بول سکتا حقیقت حال اور صورت واقعے کو وہ ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دے گا اپنی اولاد کو قسی جیسا شریف انسان دھوکے اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا نمبر چار اور ہاں محمد زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں خود بازاروں میں جانا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ پر لاد کر غلہ اور سودا سلف لاتے ہو تلاش معاش کے لیے تمہیں دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے تمہاری مالی حالت بھی درست نہیں ہے اور تمہارا مکان کچا ٹوٹا پھوٹا نہ گرمی میں آرام دہ اور نہ سردی میں ضرورت کے لیے کافی تو پھر تم اپنے خدا سے کہو کہ مجھے نبی بنا کر بھیجنے والے قادر المطلق میرے لیے عالی شان محل بنا دے میرے ارد گرد سونا چاندی جمع کر دے اور میری تفریح کے لیے باغ لگا دے اور یہ بھی عرض کرو اپنے خدا سے کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگوں سے کہے کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے خریش کی خام خیالیوں اور کم نظری کے پورے پورے ترجمان ہیں ان کے یہ مطالبے ان کے دل و دماغ پر دنیا کی رنگینیاں اور کچھ سامانیاں چھائی ہوئی تھیں اونچے اونچے محلوں سونے چاندی کے ڈھیروں اور لہلہاتے باغوں کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا انسانی شرافت کی قدر و قیمت وہ پہچانتے ہی نہ تھے ان کو نہیں معلوم تھا اور اگر معلوم تھا تو وہ جان کر انجان بن رہے تھے کہ عزت نفس شرافت سچائی اور انسان کی بڑائی کے لیے قصر و ایوان کا تم اور سی کی قیرہ نگاہیاں ضروری نہیں ہیں مال و دولت کے پیمانے سے کسی انسان کی عظمت کو ناپنا سب سے بڑی جہالت اور حماقت ہے اور یہ بھی قدرت کی سنت رہی ہے کہ حق و صداقت کے چراغ شروع شروع میں ٹوٹے پھوٹے مکانوں اور جھونپڑیوں ہی میں جلتے رہے ہیں قریش کے ان مطالبوں کے جواب میں زبان نبوت یوں گویا ہوئی میں ان باتوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا میں اپنے خدا سے ایسا سوال ہرگز نہ کروں گا مجھے اللہ تعالی نے خدا کی رحمتوں کا خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تم میری بات مان لو گے تو و دنیا میں اس سے خود تمہارا فائدہ ہوگا ورنہ صبر کروں گا اور خدا کے فیصلے کا منتظر رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے پھر تامل کے بعد بولے تمہیں اپنے سچے ہونے کا اتنا زام ہے اور خدا پر بہت ناز ہے تو تم آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ہم پر گرا دو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ خدا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے اس پر وہ لوگ بولے کہ جب تک تم ایسا نہ کرو گے تو ہم تم پر ایمان لانے سے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خدا کے اختیار میں ہے وہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد مکہ کے رہنے والے بڑے ہی سخت دل اور سیاہ باطن تھے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت تھے مگر بعض پتھروں سے تو پانی برسنے لگتا ہے یہاں تک کہ چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور یہاں تو قریش کے دلوں میں اتنی بھی صلاحیت نہ تھی قدرت نے ان کو سمے قبول سے بھی محروم کر دیا تھا ہدایت کی روشنی دیکھ کر ان کی سیاہ باطنی اور تاریخی ضمیر کو الٹی وحشت ہوتی تھی ان کے دلوں میں سچ مچ تالے پڑے ہوئے تھے آنکھیں تھیں مگر دیکھتی نہ تھیں کان تھے پر سنتے نہ تھے اور دلوں میں شور و فکر کی استعداد ہی باقی نہ رہی نادانی کے مجسمے جہالت کے پیکر اور گمراہی کی چلتی پھرتی مورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نادانوں کو طرح طرح سے سمجھایا دل نشی سے دل نشی انداز بیاں ان کے لیے صرف کر دیا عذاب الہی کے ڈراوے کو بار بار دہرایا ان سے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے اس پر نہ اتراؤ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے بننے کے بعد اللہ تعالی تمام مخلوقات کو پھر سے زندہ کرے گا اور قیامت کے دن ہر نفس کے اعمال پر محاسبہ ہوگا مشرکوں کافروں اور فاسقوں کے لیے اللہ تعالی نے جہنم بنائی ہے جہاں بڑے دردناک عذاب دیے جائیں گے اور یہی نہیں پچھلی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی داستانیں بھی سنائی کہ ان کے چہرے اور رہنے کے مکان تک پہچانے نہ جاتے اللہ تعالی کے عذاب نے جب ان کو آ کر پکڑا تو کوئی طاقت بچا نہ سکی آندھی کے ایک جھونکے اور عذاب الہی کی ایک چیخ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا ہدایت اور بھلائی کی ان باتوں کا قریش نے الٹا مذاق اڑایا نادان آپس میں کہتے کہ محمد ابن عبداللہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے زنی اور قیاس سارائی کرتا کہ یہ محمد جس کو وہی بتاتا ہے بس زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجے کی شاعری ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کچھ کہانت کی بھی جھلکیاں نظر آتی ہیں صداقت کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا مگر اندھے اس کی روشنی سے محروم تھے کفار قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیام کی دشمنی میں انتہائی شدید اور بے باگ تھے مگر اس صداوت کے باوجود ان کے دل اندر سے سہمے ہوئے سے تھے ان کے ضمیر کہتے تھے کہ حق کی آواز کسی کے روکے سے رک نہیں سکتی اس پیام صداقت میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے مخالفتیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اس مظلومیت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہمت نہیں ہارتے وہ اپنے عزم میں انتہائی مخلص اور کمال درجے کے مستقل مزاج اور ثابت قدم ہیں اس جذبے کے لوگ ناکام نہیں رہ سکتے ہدایت کی رفتار شروع میں تیز نہ تھی صداقت آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی مگر جس دل میں یہ آواز گھر کر لیتی پھر دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو اپنی طرف جھکا نہ سکتی وہ شخص دنیا کے ہر فائدے اور نفع کو لات مار کر بس خدا اور رسول کا ہو لیتا اس کی زندگی اسلام بن کر رہ جاتی اسلام کی خدمت اسے ہر طرف سے بے گانا بنا دیتی وہ صحابہ جو سابقون الاولون کے شرف سے ممتاز ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی چند گنے چنے لوگ جیسے آٹے میں نمک مگر اسلام کی خاطر ہر قربانی اور اثار کے لیے ہمتن تیار خطاب کے نامور بیٹے عمر بھی خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کو بہت پہلے اسلام کی دولت میسر ہوئی اسلام لانے سے قبل عمر بن خطاب دین حق کے سخت دشمن تھے ایک دن تلوار گلے میں ڈال کر گھر سے نکلے کہ آج محمد کو قتل کر کے اس جھگڑے کا ہی خاتمہ کیے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تھے اور بے باک بڑے بڑے بہادر عمر سے گھبراتے تھے کفار قریش عمر کے اس علم کو دیکھ کر بہت خوش تھے کہ عمر کی تلوار سے اب پیغمبر اسلام کو پناہ نہ مل سکے گی ابن قطاب کی تیغ بے نیام ہونے کے بعد اس وقت تک نیام کی آفیت سے آشنا نہیں ہوتی جب تک اپنے دشمن کے لہو میں خوب تیر نہ لے عمر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر واپس نہیں آئے گا ہمارے معبودوں کی برکتیں اس کے ساتھ ہیں محمد کب سے ہمارے خداؤں کا مزاق اڑا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی سزا انہیں مل کر رہے گی عمر کو تیغ بکف دیکھ کر کفر کے ہوٹوں پر ہنسی کھیل رہی تھی ابو جہل مسرت کے مارے جھوما جاتا اتبا کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی اور ابو لہب اس خیال سے تھا کہ اب کوئی دم میں ابن عبداللہ کا کام تمام ہوا جاتا ہے بس اس کے قتل ہوتے ہی اس کا لایا ہوا دین بھی پارا پارا ہو جائے گا عمر اپنی بے باغ جوانی کے نشے میں سرشار تھا کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھیوں میں میرا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا وہ تیز تیز چل رہا تھا اتنے میں ایک صحابی راستے میں ملے عمر کے ارادے کی اطلاع پا کر بولے کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو قبر لو تمہاری بہن اور بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں عمر اس اطلاع کے پاتے ہی بہن کے گھر پہنچے تیور بہت زیادہ کشمگی تھے آنکھوں سے لہو برس رہا تھا کفر کی حمایت کے جوش نے رفتاروں کو تم تما کر لال بھبوکا بنا دیا بہن قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھی دروازہ بند تھا عمر نے دستک دی اور دستک کے ساتھ ساتھ آواز بھی دی بہن نے قرآن سمیٹ اجزا چھپا دیے عمر نے کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی بہن نے بات چھپانی چاہی عمر نے تیش میں آ کر بہن کو خوب مارا بہن بھائی نے بچانے کی کوشش کی تو وہ غریب بھی جھپٹ میں آ گئے عمر کی بہن نے کہا کہ عمر میں مسلمان ہو چکی ہوں ایمان اب میرے دل سے نہیں نکل سکتا چاہے مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے اس جواب پر عمر کو غصہ آنے کے بجائے حیرت ہوئی وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسا نشہ ہے جو لہو لہان ہو کر بھی اترا نہیں بلکہ اور تیز ہو گیا بہن سے فرمائش کی کہ جو چیز تم میرے آنے سے پہلے پڑ رہی تھی مجھے بھی سناؤ بہن نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی ایک ایک لفظ عمر کے دل میں نشتر کی طرح اترنے لگا بے اختیار آنکھیں ڈب ڈبائیں اللہ کے کلام کی تاثیر نے تقدیر عمر کو بدل دیا ایمان کی باد بہاری جو چلی تو کفر و بے یقینی کے چراغ آن کی آن بج گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر تیزی کے ساتھ پہنچے حضور عمر کا گرے پکڑ کر مسکرائے عمر نے کل میں شہادت پڑھا اور صحابہ کرام نے اس جوش کے ساتھ نعرے تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی محمد کی ایک مسکراہٹ نے عمر کو سب کچھ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت سعادت برکت فوز و فلاح اور وہ سب کچھ جو ایک خدا شناس اور جویا حق کو دیا جا سکتا ہے عمر جو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے اب محمد کے غلام بن کر لوٹے صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پیر تک بدلے ہوئے صد دور چرخ تھا کا ایک جام نکلے کدے سے تو دنیا بدل گئی کفار قریش اس انتظار میں تھے عمر واپس آ کر خوشخبری سنائیں گے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ہم سب مل کر لات و حبل کی جے پکاریں گے اور اس کے بعد اپنے کانوں سے کتیجہ کیا ہو بکا ابو بکر کی غمناک چیخیں علی کی دل دو زاہیں اور بلال حبشی کی فغاں و فریاد سنیں گے ابو طالب کے گھر میں صفے ماتم بھی جائے گی اور مسلمان غم کے مارے اپنے سینے کوٹتے ہوں گے کتنا زمانہ ہو گیا ہے ہمیں اپنے معبودوں کی برائیاں سنتے سنتے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے ابن خطاب کی غیرت نے آخر کار ہم سب کو سرخرو کر دیا ورنہ دنیا کہتی کہ یہ قریش بڑے بے غیرت اور بزدل ہیں کہ ایک انسان کو نہ مارا گیا ان سے مگر قدرت ان کے ارادوں اور خوش خیالیوں پر ہنس رہی تھی کہ نادانوں تمنا کے جن کمزور کھلونوں سے تم دل بہلا رہے ہو بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں تمہاری امیدوں کے باغ اجڑ تو سکتے ہیں مگر لہلا نہیں سکتے تمہاری آرزوں کے محل نگو ہو کر رہیں گے اپنی کثرت اور قوت پر اتنا گھمن نہ کرو محمد سے جنگ خود خدا سے جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو قوی اور مسلمانوں کو کمزور پا کر اتراؤ نہیں کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت عمر مسلمان ہونے کے بعد کانے کعبہ میں پہنچے اور کافروں سے لڑ بھڑ کر نماز پڑھی کفر حیران تھا انگشت بدندا تھا اور مغموم تھا کہ یہ کیا ہو گیا بتوں کا پجاری عمر یکا کی خدا کی بار گاہ میں سر جھکانے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ان کا غلام بن گیا جس کی تلوار سے ہم قریشیوں کو بہت کچھ امیدیں تھیں اب وہ تلوار اسلام کی حمایت میں بے نیام ہوا کرے گی ابن قطاب کا مسلمان ہونا بہت بڑا واقعہ ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم قریشیوں کا سیدھا بازو ٹوٹ گیا عمر سے اس نادانی اور کم ہمتی کی ہمیں ہرگز توقع نہ تھی محمد ابن عبداللہ کی نگاہ اور زبان میں نہ جانے کیا تاثیر پنہا ہے کہ آدمی بس انہی کا ہو کر رہ جاتا حضرت عمر حضرت حمزہ جیسے بہادر اور جری لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ کر اہل مکہ کی عداوت اور تیز ہو گئی ان کتاب کا پارا بہت اونچا ہو گیا آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اگر اسلام کی ترقی کی یہی رفتار رہی تو ہمارے دیکھتے دیکھتے سارا مکہ اپنے آبائی دین سے پھر جائے گا اور حبل کی طرف شاید ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے گی یہ چیز اب برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس کا توڑ جلد اور بہت جلد ہونا چاہیے سب لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے تم تمائے ہوئے چہرے غضبناک ناک تیور جوش و غضب سے آنکھوں کے ڈھیلے نکلے پڑتے تھے کسی کے گلے میں تلوار کسی کے ہاتھ میں اور کسی کے کاندھے پر ترکش لٹکی ہوئی دکھانا یہ تھا کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس زور ہے ساز و سامان ہے آدمیوں کی کثرت اور اصلاح کی بہتات ہے ہم نے نعرے جنگ بلند کیا تو پھر مکے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر ابو طالب سے کہا ابو طالب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اسی احترام اور مرمت کے سبب ہم نے اب تک کوئی مزاحمت نہیں کی ہم طرح اور ڈھیل دیتے رہے کہ آپ کا بھتیجا محمد شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس کی سرگرمیاں تو روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں ہم آ کر کب تک اپنے خداؤں کی برائی سنتے رہیں جن خداؤں نے ہماری مشکلیں حل کی ہیں ہم پر احسانوں کا میں برسایا ہے کیا ابن عبداللہ کے کہنے میں آ کر ہم ان سے نیاز مندی اور عقیدت کا رشتہ توڑ لیں یہ نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا دیکھیے ابو طالب آپ سمجھدار ہیں اور غیور بھی خود آپ کو بھی یہ باتیں پسند نہ ہوں گی ہم تین شرطیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اپنے بھتیجے محمد سے کہیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ محمد کی حمایت سے ہاتھ اٹھا کر اسے ہمارے حوالے کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ پھر آپ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے سنیے ابو طالب یہ ہماری آخری اور قطعی فیصلہ ہے ہم اپنی تمام قبائلی مخالفتوں اور خاندانی عداوتوں کے باوجود اس مقصد کے لیے بالکل ایک ہو گئے ہیں اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ان شرطوں میں سے کون سی شرط منظور ہے بوڑھے آدمی جہاندیدہ تجربہ کار اور ہوش مند ہوتے ہیں یقین ہے کہ آپ بھی دانائی اور فراست کا ثبوت دیں گے آپ کے ادب و احترام کے سبب جس میں مروت اور ہمدردی بھی شامل ہے ہم نے نہایت ہی آسان اور ہلکی شرطیں پیش کی ہیں ہمارے نوجوان تو ان شرطوں کے بھی خلاف ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بنو ہاشم سے فوراً جنگ چھیڑ دینی چاہیے مگر ہم نے ان کو سمجھا کر راضی کیا کہ نرمی اور سہولت سے کام نکل جائے تو اچھا ہے ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آج دو ٹوک باتیں کریں گے ابو طالب قریش کی گفتگو سن کر سوچ میں پڑ گئے ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک سوچتے رہے کہ عجیب مشکلان پڑی ہے پیارے بھتیجے کو ان ظالموں اور سخت گیر دشمنوں کے حوالے کرتے ہوئے دل دکھتا ہے اور محمد کی رفاقت کرتا ہوں تو ہزاروں آدمیوں سے لڑائی مول لینی پڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں کیا نہ کروں یہ لوگ سچ مچ بگڑ بیٹھے تو ہم گنتی کے بنو ہاشم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے ہزاروں تلواریں بیک وقت ہمارے سروں پر ٹوٹ پڑیں گی تباہ ہو جائے گا ہمارا آدمی تو ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے مگر ہزاروں آدمیوں کے حملے کی تاب لانا بہت دشوار ہے یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں سونت کر میدان میں آ جاتے ہیں اور جب تک زمین خون میں ڈوب نہیں جاتی لڑائی بند نہیں ہوتی اور یہ تو ان کے آبائی عقائد اور دین کا معاملہ ہے اس کے لیے تو وہ جان کی بازی لگا دیں گے ابو طالب کے دل و دماغ عجیب کشم کشم مبتلا تھے کبھی تصور کا روشن پہلو سامنے آتا اور کبھی انتہائی تاریخ اور بھیانک رخ ہمت توڑ دیتا ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا تمہاری قوم میرے پاس آئی تھی اور یہ بات مجھ سے کہہ گئی ہے تم اپنی ذات پر رحم کرو اتنے لوگوں سے لڑنا میری طاقت سے باہر ہے اس پر خدا کے سچے نبی نے نہایت اطمینان بے خوفی اور یقین کے ساتھ فرمایا آپ شاید اس گمان میں ہوں گے کہ میں آپ کی حمایت کے بھروسے پر یہ کام کرتا ہوں نہیں یہ بات نہیں ہے میرا ناصر و حامی تو میرا خدا ہے میرے اللہ نے اس کام کے لیے مجھ کو حکم دیا ہے جب تک یہ مہم سر نہ ہو جائے گی تب تک میں ہٹوں گا نہیں آپ کی سعادت ہے ورنہ خدا کی مدد اور آسمانی تائید میرے لیے کافی ہے اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض کے ادا کرنے سے نہ رکوں گا اس جواب کو سن کر ابو طالب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے وہ بولے یا محمد تم اپنا کام جاری رکھو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے اور میرے نتنوں میں سانس جاری ہے تب تک یہ لوگ تم پر قابو نہیں پا سکتے